سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں مالک کائنات ہیں ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اللہ ہی ہر چیز کے مالک ہیں اور ہر چیز پر اللہ کا ہی حکم چلتا ہے اس لیے بڑائی بھی اللہ کو ہی سجتی ہے اور کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھے جو بھی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے وہ جھوٹا ہے بڑے تو صرف اللہ ہے سے مانگے اللہ کی خوشامد کرے اس لیے اللہ تعالی کو یہ پسند ہے کہ سب لوگ اللہ کی خوشامد کریں روئیں گڑ اپنی عارضی کا اپنی کمزوری کا اعتراف کریں اور اللہ سے مانگیں یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے کہ انسان اپنی بے پناہ محنتوں کے ذریعے اللہ کا وہ قرب حاصل نہیں کر سکتا جو چند آنسو کے ذریعے حاصل کر سکتا انسان دن رات اللہ کی عبادت کر رہا ہو لیکن اس کے اندر یہ احساس ہو کہ میں تو بہت بڑا ہوں میں تو بہت اچھا ہوں میں تو بہت نیک ہوں دیکھو میں کتنا ذکر کرتا ہوں کتنی تلاوت کرتا ہوں کتنی عبادت کرتا ہوں تو وہ اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا اور اس کے مقابلے میں وہ کمزور انسان وہ کم علم والا انسان وہ کم عمل والا انسان جو اپنی سکت بھر گناہوں سے بج بھی رہا ہے اللہ کی نافرمانی سے بج بھی رہا ہے اور اپنی سکت بھر عبادت بھی کر رہا ہے اللہ کو یاد بھی کر رہا ہے اور اس کا دل اس اقرار اور اعتراف سے بھرا ہے کہ ہائے مجھ سے تو کچھ نہیں ہو پا رہا میں کہاں اور اللہ کی شان کہاں اللہ کی عظمت کہاں اللہ میں اس قابل کہاں ہوں کہ میرا کوئی عمل آپ کے دربار میں قبول ہو سکے وہ بندہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے متکبر عبادت گزار کے مقابلے میں شرمندہ گنہگار اللہ کو زیادہ پسند متکبر اس کو کہتے ہیں جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہو اور اپنے کو بڑا وہ سمجھے نا جس کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو ہر مخلوق کے اندر کمزوریاں ہیں مخلوق ہونا خود کمزوری کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے اس کو کسی نے پیدا کیا ہے جب ہمارے خالق نے ہمیں نہیں پیدا کیا تو ہم نہیں تھے جب اس نے پیدا کیا تو ہم ہوئے جب تک وہ چاہے گا ہم باقی رہیں گے جب وہ نہ چاہے گا تو ہم نہیں رہیں گے تو ہم کتنے کمزور ہیں ہم کتنے بے بس ہیں ہم کتنے بے اختیار ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو سمجھیں سامنے بہت خوبصورت دیوار ہو صاف ستھری عمدہ ٹائل لگے ہوئے آپ ہاتھ میں ٹارچ لے کر کے روشنی ڈالیں اس دیوار کے اوپر تو وہ ٹائل کتنا چمکتا ہے لیکن اس کی ساری چمک دمک آپ کی انگلی پر ہے آپ یہاں سے ٹارچ کا بٹن کٹ کر دیں اس کی چمک ختم ہوگی تو اس چمک کا کوئی اعتبار ہے اختیار تو ادھر ہے نا ہماری طاقتیں ہماری خوبیاں ہمارا علم ہمارے کمالات سب کس کے اختیار میں ہیں اللہ کے کسی کا اپنا ذاتی علم ہے کسی کا اپنا ذاتی کوئی کمال ہے کسی کی اپنی ذاتی کوئی صفت اللہ بڑا سے بڑا با کمال انسان جب پیدا ہوا تھا سو فیصد جاتی تھا اللہ اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے اس طرح نکالا تھا اس طرح پیدا کیا تھا کہ تم کو کچھ نہیں آتا تھا جیسے سادہ کمپیوٹر ہوتے ہیں نا جس میں ابھی کوئی پروگرام کوئی سافٹ ویئر لوڈ نہیں کیا گیا تو کچھ نہیں ہے اس میں آپ بٹن دباتے نہیں کچھ نہیں ہاں اس کے اندر صلاحیت ہے بنانے والے نے اس میں صلاحیت رکھی ہے کہ اس میں کوئی پروگرام لوڈ کیا جا سکتا ہے بس ایسے ہی بنایا اللہ نے ہم کو اب وہ سارا علم جو انسان نے حاصل کیا وہ بھی اللہ کا دیا ہوا پھر جو علم انسان کو مل گیا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملا بالکل ہمیشہ کے لیے نہیں ملا اگر ذرا بڑھاپے کی مدت لمبی ہو جائے تو کیا انجام ہوتا ہے اب دکھائی نہیں دیتا کہاں گئی آپ کی طاقت دور دور تک دیکھنے والا اب قریب کی کتاب نہیں پڑھ پاتا اور اب اس زمانے میں تو ہم جیسے لوگ جب بڑھاپے میں کہ جوانی میں اندھے ہو جاتے چشمے کے بغیر کچھ بھی نظر نہیں آتا سوتے سوتے اچانک اگر کسی کا فون آ جائے تو موبائل کی طرف ہاتھ بعد میں جاتا ہے چشمے کی طرف پہلے جاتا ہے اس لیے کہ چشمہ لگائے بغیر پتہ ہی نہیں چلے گا کون سا نمبر ہے کس کا نام ہے کہاں گئی آپ کی طاقت کچھ عمر لمبی ہوگی تو سنائی نہیں دیتا کہاں گئی کان کی طاقت معلوم کتنے مضامین یاد رکھنے والا انسان ایک وقت آتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے نام یاد نہیں رہتے اور کوئی برا بھی نہیں مانتا آدمی جانتا ہے بھی عمر کا تقاضا ہے بوڑھے ہو گئے ہیں چچا میاں دادا میاں ان کو یاد نہیں رہتا بسا اوقات دادا اپنے پوتوں کا پوتیوں کا نانا اپنے نواسوں کا اور نواسیوں کا نام پوچھتا ہے اور گھر والوں کو ترس آتا ہے کہ بھی بڑھاپا ہے کمزوری ہے حفظہ جواب دے گیا ہے بھول گیا انسان تو لوگ نہ کچھ لے کر آئے تھے نہ کچھ ساتھ میں جا رہا ہے آئے تھے تو مطلق جاہر تھے ومن کم يرد الى ارض للعمر لكي لنا يعلم بعد علم شيئا اللہ نے فرمایا ہم تم میں سے کسی کسی کو لمبی عمر دے کر اس بدترین عمر تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ سب کچھ پڑھ لکھ کر پھر بھول جاتا ہے جیسے پہلے جاہل تھا ویسے پھر ہو جو اتنا کمزور ہو جو اتنا بے بس ہو جو اتنا بے اختیار ہو جسے یہ بھی پتا نہ ہو کہ اگلے پل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے کتنے ایسے چلتے پھرتے ہٹے کٹے صحت مند لوگ ہوتے ہیں اچانک اٹے پاتا ہے گرتے ہیں اور نہ معلوم کیا ہو جاتا ہے کیوں وہ تو آنے والا تھا نا پہلے سے لیکن انہیں نہیں معلوم تھا اللہ کے یہاں تو طے تھا اللہ کے علم میں ازلی تو پہلے سے مقرر تھا کہ ایسا ہو نہیں اگلے پل کیا ہونے والا ہے ہم کو نہیں معلوم ابھی ہم خوش ہیں کب غم کے اسباب ہو جائیں گے نہیں معلوم ابھی ہم غمگین ہیں کب اللہ خوش کر دیں گے نہیں معلوم اتنی کمزوریاں اتنے عیوب اس کے بعد کوئی اپنے کو بڑا سمجھے اس سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں بڑا اپنے کو وہ سمجھے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو اور وہ صرف ایک ذات ہے اللہ و تعالی اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے ہر کمزوری سے بلند ہے یہ جو نفس ہے نا نفس اس کو خدا بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے سمجھو اگر ہمارا دل چاہتا ہے میں بڑا بنوں لیک میری خوشامد کرے یہ نفس کی خدائی ہے یہ شان صرف اللہ کی ہے کہ لوگ اللہ کی خوشامد کریں میری خوشامد کیوں کریں میرا نفس مجھے خدا بنا رہا ہے ہر ایک میرا کہنا مانے یہ بس صرف اللہ کا ہے میرا کہنا کیوں مانے جو میں اچھی بات کہوں اس کو مانے جو میں غلط بات کہوں اس کو برت کرے منع کرے یہ تنہا اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کوئی بات غلط نہیں کہتے اللہ کی کوئی بات کمزور نہیں ہوتی غلط نہیں ہوتی اللہ کی ہر بات مانی جائے تو اس نفس کو خدا بننے کا بہت شوق ہوتا ہے اور جس نے اپنے نفس کا کہنا مانا وہ چاہے جتنا کلمہ پڑھے وہ تو مشرق ہو گیا اس نے نفس کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا یہ شرک خفی جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا کون کون مشرق تھا اللہ تعالیٰ نے اسی شرک کے بارے میں ارشاد فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم اکثریت ان لوگوں کی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مشرق <coughs> اللہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ اندر سے مشرق ہوتے ہیں یہ کون سا شرک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کپی ہے وہ اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں اور شرک سے اللہ کو نفرت ہے شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے اس لیے اس نفس کی دھلائی کرنی پڑتی ہے اس نفس کا تزکیہ کرنا پڑتا ہے اور جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے جب نفس درست ہو جاتا ہے جب نفس اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے اطاعت گزار بن جاتا ہے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر انسان کو اپنی حقیقت نظر آ جاتی ہے پھر وہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا پھر اس کی زبان سے آجزی کے بول نکلتے توازوں کے بول نکلتے پھر وہ عالم ہو یا لفظ عالم کے مقابلے میں جاہل استعمال کرتے اچھا نہیں لگتا یوں کہیں اس کے بعد دین کا علم ہو یا نہ ہو پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو وہ جاہلوں والی باتیں نہیں کرتا جو بھی یوں سمجھے چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو اچھا مجھ سے ایسی بات کی یہ لہجہ جاہلوں والا ہے یہ کسی عالم کا لہجہ نہیں ہے یہ کسی مومن کا لہجہ نہیں ہے یہ کافر کا لہجہ ہے یہ عالم کا لہجہ نہیں ہے یہ جاہل کا لہجہ ہے عالم کسے کہتے ہیں معلوم ہے عالم اس کو کہتے ہیں جو اپنی کمزوریوں سے واقف ہو اور جو اللہ کی عظمتوں سے واقف ہو جو اپنی کمزوریوں سے واقف ہو وہ کبھی اس لہجے میں بات نہیں کر سکتا مجھ سے ایسے کہتے ہو میں تو بہت کمزور ہوں میں تو بہت تعجب ہوں لوگوں کو میرے گناہ نہیں معلوم اس لیے لوگ بس اللہ کا کرم ہے کہ میری عزت کرتے ہیں اگر میرے گناہ معلوم ہو جائے تو نہ معلوم کیا ہوتا ہے اپنے کو سے تر سمجھتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر ایمان کا تقاضا آ جاتا ہے آجزی آتی ہے پھر بڑے بول نہیں نکلتے پھر چاہے جتنے مشکل حالات آ جائیں اللہ کی شکایت نہیں نکلتی پھر اسے اللہ کے انعامات ہر وقت نظر آتے ہیں کتنے انعام ہیں کتنے احسانات ہیں اللہ کے معمولی سی تکلیف اگر میرے اوپر آئی تو اس کے باوجود اللہ کے کتنے احسانات ہیں میرے اوپر اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی مجھے ایمان عطا فرمایا مجھے کفر سے بچایا اور صحت عطا فرمائی اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احسانات نظر آتے ہیں اپنی کمزوریوں کو جان لیتا ہے اللہ کی عظمتوں کو جان لیتا ہے جو اپنی کمزوریوں کو نہ جان سکے گا وہ اللہ کی عظمتوں کو کیسے پہچانے گا اور جو اللہ کی عظمتوں کو نہ پہچانے گا وہ اپنی کمزوریوں کو بھی نہیں جان پائے گا اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اللہ کی معرفت کا حصہ ہے کہ اپنی معرفت حاصل ہو من عرف نفسه فقد عرف ربه جس نے اپنے کو پہچانا اس نے اپنے اللہ کو پہچانا یعنی جب یہ بات سمجھ میں آئی میں کہاں بڑا ہو سکتا ہوں میں کیسے بڑا بول بول سکتا ہوں اللہ ہمارے سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ عجیب و غریب صفات کے بزرگ تھے حال یہ تھا کہ جو لوگ ان کے پاس بیعت کے لیے تشریف لاتے تھے بڑے بڑے علماء آتے تھے وہ جب ان کے قلب پر توجہ ڈال دیتے تھے تو وہ گر جاتے تھے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے برداشت نہیں کر پاتے تھے ان کی توجہ کو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے قلوب پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہات ہوتی ہیں خاص توجہات ہوتی اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے اللہ کے نیک بندوں کے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں آپ دیکھیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں یہ روایتیں نقل فرمائی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا ہے جو ساری دنیا کی آوازیں سنتا ہے جو بھی کوئی درود پڑتا ہے وہ فوراً فرشتہ مجھے بتلاتا ہے حضور فلاں ابن فلاں نے فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے فلاں خاندان کا ہے فلاں علاقے کا رہنے والا ہے اس نے آپ کی خدمت میں درود بھیجا ہے اور پھر میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں یہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا امریکہ میں بیٹھ کر کوئی بات کر رہا ہے اور ہم یہاں بھی میں مسجد میں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں بڑا دبایا اور ہم کو دیکھ بھی لیتے ہیں دیکھ بھی لیتے ہیں بات بھی کر لیتے ہیں بھی دیتے ہیں جواب بھی دے دیتے ہیں یہ سسٹم ہے یہ کس نے بنایا ہوا اللہ نے بنایا ہوا ہے نا جس طرح اس کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہوا ہے بالکل اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب تھوڑی سمجھا سکتے تھے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ایک نظام بنایا ہوا ہے ہمارے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں حضور کو معلوم ہوتا ہے برے اعمال سے تکلیف بھی ہوتی ہے اچھے اعمال سے خوشی ہوتی ہے اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں فرماتے ہیں تو حضور کی توجہات قلب میں آتی ہیں اس سے کیفیات بدلتی ہیں یہ نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے جس کو بھی جو کچھ حاصل ہوتا ہے ایمان کا کوئی حصہ ایمان کا کوئی فیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے تو حضور کی طرف سے توجہات بھی ملتی ہیں حضور کی طرف سے بشارتیں بھی ملتی ہیں تو یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بشارت سنائی اب ایسی بشارتوں کو نقل کرنے میں ان اللہ والوں کو یہ ڈر لگتا ہے کہیں زبان سے بڑا نہ نکل جائے کہیں اپنی بڑائی کا شبہ نہ پیدا ہو جائے اس سے بہت ڈر لگتا ہے جس کو اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہوتا ہے جس کو اپنی حقیقت کا علم ہوتا ہے اور اپنی حقیقت کے علم کے بغیر تو ایمان کا کوئی ایمان کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی ایمان کی لذت نہیں ملتی وہ بہت ڈرتا ہے بڑے بول سے تو ایک مرتبہ حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجلس میں تشریف لائے اور بیٹھ کر حاضرین سے کہا وہ اس طرح بات کرتے تھے فقیرو اصل میں یہ جو لفظ فقیر ہے نا یہ تو بگڑ کر نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہمارے ماحول میں ہمارے معاشرے میں فقیر ان بیچاروں کو کہا جانے لگا جو در در سدائے لگاتے ہیں اور مانگتے ہیں یہ لفظ فقیر بہت بلند لفظ ہے فقیر کے معنی محتاج اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الناس انتم الفقراء لوگو تم سب اللہ کے در کے محتاج ہو ہم سب تو فقیر ہیں نا اللہ کی رحمت کے فقیر ہیں اور اللہ والے اپنے کو فقیر اسی نسبت سے کہتے تھے کہ یعنی فقیر اللہ کی رحمت کے محتاج اس لیے ہمارے حضرت اپنے نام کے ساتھ فقیر لکھتے ہیں تو ہم سب واقعی ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں ہم اللہ کے در کے محتاج ہیں سید موسا علیہ السلط نے جب مدین پہنچے تھے تو دعا مانگی تھی لما من خیر فقیر اے اللہ آپ میرے لیے جو رحمت میں اس کا کا فقیر ہوں ہوں میں اس اس محتاج تو معنی میں یہ بزرگ اپنے ہاں آنے والوں کو ہو کہتے تھے فرمایا ہو رات میں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آئے لوگ کو توجہ ہو گئے حضرت کیا فرما رہے ہیں سنیں حضرت کیا فرما رہے ہیں فرمایا میں سونے لیٹا تو میرے پیٹ میں درد شروع ہوا گیس کی وجہ سے اور اتنا اتنا بڑھا بڑھا کہ میں لوٹ پوٹ ہونے لگا میں تڑپنے لگا مجھے لگا کہ میری جان نکل جائے گی اور گیس اندر پھنستے ہی نکل ہی نہیں رہی تھی میں بہت دیر تک اللہ سے دعا مانگتا رہا بہت روتا رہا بہت تڑپتا رہا بہت دیر کے بعد میرے پیٹ سے گیس نکلی تب مجھ کو سکون ہوا لوگ تعجب کرنے لگے یہ ایسی کوئی خاص بات ہے پیر صاحب اتنے اہتمام سے اس کو بیان پھر حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو گئے فرمایا فقیرو یہ بتلاؤ جو اتنا کمزور ہو جو اتنا محتاج ہو کہ پیٹ میں گیس پھنس جائے تو نکال نہ سکتا ہو درد سے تڑپ رہا ہو اس کی جان نکلنے والی ہو جب تک اللہ فضل نہ فرمائے اس کے پیٹ سے گیس نہ نکلے فقیروں یہ بتلاؤ کیا وہ کوئی بڑا بول بول سکتا ہے تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ حضرت کیا سمجھا رہے تھے لوگوں نے کہا نہیں حضرت نہیں بول سکتا فرمایا ہاں بس اللہ مجھے معاف کرے میں بہت کمزور ہوں میں بہت کمزور ہوں بہت بے بس ہوں جو کچھ دیتے ہیں اللہ اپنے فضل سے دیتے ہیں یہ سب بتلانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا آج میں نے خواب میں دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل علی اس وقت آپ نے جو جماعت تیار کی ہے وہ تبرین سنت کی پوری دنیا میں بحیثیت جماعت ایسی کوئی دوسری جماعت نہیں یعنی حضور نے بتایا اکا دکا افراد ہوں گے دنیا میں جو سنتوں کا اتنا اہتمام کرتے ہوں لیکن پوری ایک جماعت جو سو فیصد سنتوں کی اہتمام کرتی ہو ایسی کوئی دوسری جماعت پوری دنیا میں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی لیکن چونکہ حضرت اپنی زبان سے سنانے جا رہے ہیں تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہیں کوئی بڑائی کا بول دبا نہ نکل جائے اس لیے پہلے اپنی کمزوری کا قصہ سنا رہے ہیں جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے پھر انسان کی زبان سے بڑا بول نہیں نکلتا اور اگر کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی جس میں اس نے نیت بھی نہیں کی تھی بڑائی کی لیکن اس بات میں بڑائی کا شبہ پیدا ہو گیا تو جب تک رو دھو کر وہ اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتا اس وقت تک اسے چین نہیں آتا اللہ یہ کیا ہو گیا میرے میری زبان سے بڑائی کی بات نکل گئی کہیں میری زندگی بھر کے آباد نبارت ہو جائے بڑائی مجھے نہیں سجتی بڑائی اللہ سے آپ کو سجتی ہے اسی لیے حدیث قدسی کا مضمون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑا میں ہوں بڑائی مجھے سجتی ہے بڑا ہی میری چادر ہے جو مجھ سے میری چادر کھینچتا ہے میں اسے پھاڑ دیتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ اس چادر بڑا ہی میری چادر ہے جو مجھ سے میری چادر کھینچتا ہے یعنی جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے جو بڑے بول بولتا ہے الگ الگ اسباب ہوتے ہیں بڑائی کے نفس نفس ہے نا کو بڑا کرنے کا بہت شوق ہے اگر اس نفس کا تزکیہ نہ ہوا تزکیے کے بغیر علم آیا تو نفس میں بڑائی پیدا ہوتی ہے تزکیے کے بغیر مان آیا تو نفس میں بڑائی پیدا ہوتی ہے تزکیے کے بغیر عہدہ اور منصب ملا تو نفس میں بڑائی پیدا ہوتی ہے اور یہ نفس جو ہے جب اس کے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان اللہ کی چادر کھینچتا ہے اللہ اسے پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں اللہ اسے دنیا میں بھی زمین کرتے ہیں آخرت میں بھی دلیل کرتے ہیں ہاں جب نفس کا تذکیہ ہوتا ہے اس کے بعد علم آتا ہے تو اس علم سے توازو پیدا ہوتا ہے پھر مال آتا ہے تو مال کے ذریعے آجزی آتی ہے توازو آتی اقتدار ملتا ہے تو اس اقتدار سے آجزی پیدا ہوتی ہے معمولی سے اقتدار مل جاتا ہے لوگوں کو تو ان کے پیر زمین پر نہیں پڑتے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے جو اقتدار عطا فرمایا تھا اللہ اکبر حضرت عمر کی خلافت سے لے کر آج تک کسی بادشاہ کو اتنا بڑا اقتدار نہیں ملا زمین کے جتنے بڑے خطے پر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی اور روب کا اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ اپنے مشورے میں کسی ملک کا نام لے کر صرف پوچھ لیتے تھے فلاں ملک کے کیا حالات ہیں تو وہاں کھلبلی مچ جاتی تھی دیکھو اب کیا ہونے والا ہے ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے امیر المومنین ہے ساتھ میں فوج ہے جہاں صحابہ اور ساتھی ساتھ میں ہیں چلے جا مکے کی وادی سے گزر رہے تو رک گئے کھڑے ہو کر اس وادی کو دیکھنے لگے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے لوگوں نے تعجب سے دیکھا المومنین کیوں رک گئے کیا سوچنے لگے اور آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے لوگوں نے پوچھا المومنین کیا بات ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں فرمایا مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا مجھے اپنی ابتدائی جوانی یاد آ گئی اسی وادی میں میرا باپ خطاب مجھے اونٹ چلانے کے لیے لے کر بھیجتا تھا اگر میں اونٹوں کو لے کر جلدی گھر واپس جاتا تو میرا باپ پٹائی کرتا تو جلدی لے کر کے آ گیا اونٹ بھوکے رہ گئے ان کا پیٹ بھی نہیں بھرا اور کسی دن یہ سوچ کر جلدی نہ لے جاؤں تاکہ ابا کی پٹائی سے بچوں دیر میں لے کر کے آتا تو باپ پٹائی کرتے تو انہیں رات کر دی تجھے اب تک اونٹ چرانے کا بھی سلیقہ نہیں آیا تو انہیں رات کر دی اگر کوئی جنگلی جانور آتا جانوروں پر حملہ کر دیتا تجھ پر حملہ کر دیتا تو کیا ہوتا میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کروں کیا میں جلدی لاؤں تو ڈانٹ کھاؤں میں دیر میں لاؤں تو ڈانٹ کھاؤں کبھی ڈانٹ کھاؤں کبھی مار کھاؤں اور میرا باپ مجھ سے کہا کرتا تھا عمر تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تو زندگی میں کیا کرے گا اللہ اللہ نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا کتنا احسان فرمایا اتنا بڑا بڑا اقتدار ملنے کے بعد کوئی بول نہیں ہے اپنا وقت یاد آ رہا ہے اپنی حقیقت یاد آ رہی ہے میں تو اس قابل تھا یہ تو اللہ کا کرم ہے یہ تو اللہ کا احسان اللہ سے اطلاع ملی ندی میں سیلاب آ گیا تھا ایک جگہ سے جہاں پل نہیں تھا ایک کتا پار ہونا چاہتا تھا بہ گیا کتا پار ہونا چاہتا تھا ندی میں بہ گیا کتنے سیلاب آتے ہیں دنیا میں کتنے انسان بہ جاتے ہیں حکمرانوں کے کانوں میں جو تک نہیں رہتی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی آپ نے فرمایا اعلان کرو سلا تو جان یہ خاص اعلان ہوتا تھا اس دور کا چلو چلو نماز کا وقت ہے چلو نماز کا وقت ہے نماز ہو رہی جب کوئی اہم مشورہ ہوتا تھا جو گویا ایمرجنسی کال ہوتا تھا السلام جامعہ جیسے اعلان کرایا جاتا جامعہ تو سب لوگ دوڑ کر کے مسجد میں آ جاتے خاص طور سے جو سمجھدار لوگ ہوتے اہل حل و عبد لوگ ہوتے اور جب مسجد میں آتے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فلا حتى يركع ركعتين جب تم میں سے کوئی آدمی کسی مسجد میں داخل ہو جب تک دو رکعت نماز پڑھ لے اس وقت تک کسی اور مصروفیت میں نہ مصروف ہو کسی اور کام میں نہ لگے پہلے آ کر دو رکعت نماز پڑھے یعنی ان اوقات میں جن اوقات میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے جو اوقات مکرو ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے ان میں آ کر کے کام میں لگ جائے لیکن جب وہ وقت نکل جائے تو پھر دو رکعت نماز پڑھ لیں یہ تحیت المسجد ہے تو جو لوگ آتے پہلے جلدی جلدی دو دو رکعت نماز پڑھتے اور اس کے بعد مشورے کے لیے جمع ہو جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح ایمرجنسی کال دی جاتی تھی خلفۂ راشدین کے زمانے میں بھی اسی طرح ایمرجنسی کا اعلان کیا جاتا تھا اعلان ہو گیا سلاد سب لوگ آ گئے کیا بات ہے امیر المومنین نے کیوں طلب فرمایا حضرت عمر ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور کہا لوگوں لوگوں میں نے تم کو یہ اس سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے بلایا ہے مجھے ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ عراق کے فلاں علاقے میں سیلاب آیا تھا اور وہاں پل نہ ہونے کی وجہ سے ایک کتا ڈوب کر مر گیا لوگوں مجھے بتلاؤ کہ دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا عمر تیری حکومت میں کتا ڈوب کر مر گیا تو ایک کتے کی جان نہیں بچا سکا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا بغیر تزکیے کے اقتدار ملتا ہے تو پھر پیدا ہوتی ہے کیا کرنا چاہیے سب نے کہا حضرت وہاں ایک پل بنوا دیجیے تاکہ آئندہ ایسا کچھ نہ ہو اسی وقت حضرت عمر نے حکم بھیجا وہاں فوراً پل بنایا جائے حکومت کے خرچے سے اس جگہ پر دریا کے اوپر پل بنایا جائے تاکہ آئندہ ایسا کوئی حادثہ نہ پیش آئے رات میں نکلے گشت کرنے کے لیے مدینے کے بعد ایک بڑھیا ملی چھوٹے چھوٹے بچے دیکھا بچے رو رہے ہیں بڑھیا آگ میں کچھ پکا رہی ہے پوچھا بہن بچے کیوں رو رہے ہیں بھوکے اس لیے رو رہے ہیں تو کھلاتی کیوں نہیں ہے کچھ نہیں میرے پاس کیا کھلاؤں تو نے امیر المومنین کو کیوں نہیں کی تاکہ وہ تیرا انتظام کر دیتے تیرے لیے کچھ وظیفہ وغیرہ مقرر کر دیتے عمر کو اطلاع کر دی تو اس نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں عمر کو اطلاع کروں یا عمر کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے آیا کی خبر گیری کرے پر حضرت عمر کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی واقعی اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا عمر یہ ایک ایک شخص کی ذمہ داری تھی کہ وہ تجھ کو تیرے پاس آ کر کے اپنے حالات کی اطلاع کرے یا تیری ذمہ داری تھی کہ تو معلومات بہن یہ بتلاؤ جو تم نے کیا کیا ہوا ہے کیا پکڑا ہے کہ کچھ نہیں پکڑا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک برتن میں پانی لے کر کے کچھ کنکر ڈال کے چڑھا دیے ہیں پانی کھول رہا ہے اس کی وجہ سے کنکر اوپر نیچے ہو رہے ہیں آواز ہو رہی ہے اور اس طرح میں بچوں کو کسی طرح پہلا کر سلا دینا چاہتی ہوں میں بچوں سے کہہ رہی ہوں ہاں ہاں بس کھانا پک رہا ہے ہاں کھانا پک رہا ہے ہانڈی میں پانی کھول رہا ہے آواز آ رہی ہے کب تک انتظار کریں گے آخر انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے میری رات گزر جائے گی پھر کل میں جاؤں گی میں اسی لیے ہوں کل میں کے پاس جاؤں گی حضرت عمر تو گھبرا گئے یا اللہ میری حکومت میں ایک بیوہ عورت اس کے بچے بھوکے بھوک سے تڑپ تڑپ کر وہیں سونے جا رہے ہیں فوراً وہاں سے پلٹے جا کر ایک بڑا تھیلا لے کر اس میں کچھ چربی کچھ آٹا کچھ کھجوریں وہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع کی اور اچھا خاصا وزنی پھیلا ہو گیا اپنے غلام سے کہا اس کو اٹھا کر میری پیٹ پر رکھو غلام نے عرض کیا امیر المومنین میں لے کر چلتا ہوں فرمایا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھائے گا اللہ تو گھبرا کے اس نے کہا نہیں امیر المومنین قیامت کے دن کیسے اٹھا سکوں گا فرمایا جب قیامت کے دن میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا تو یہ میری ذمہ داری ہے میرے پیٹ کے اوپر اٹھا کر رکھو اس غلام نے بیچارے نے پیٹ کے اوپر اٹھا کر رکھا اور امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود اس بوری کو لے کر آئے اور آ کر کہا بہن اب تم ذرا ہٹ جاؤ میں ان بچوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں راوی کہتے ہیں کہ اب حضرت عمر نے پھر لکڑیاں لگائی چولہے میں اور پھونکنا شروع کیا وہ پھونک رہے ہیں لکڑیاں کچھ گیلی کچھ سوکھی وہ جل رہی ہیں دھواں نکل رہا ہے وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی گھنی داڑھی تھی داڑھی کے بالوں کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے اور اس دھوئیں کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل رہے اور لگے ہوئے ہیں اور پھونک رہے کھانا تیار کیا گھی ڈال کر کچھ چربی ڈال کر اس میں آٹا ڈال کر کھجور وغیرہ ڈال کر کے ہر موقع ایک مخصوص قسم کا میٹھا کھانا ہوتا تھا ایک حلوہ ہوتا تھا وہ تیار کیا اور تیار کر کے اپنے ہاتھ سے نکال کر ان بچوں کو کھلایا بچے تو بچے ہوتے کھا پی لیا بچے خوش ہو گئے ہنسنے لگے کھیلنے لگے غلام ساتھ میں تھے ان کو خیال ہوا بھی تھوڑی دیر کے بعد یہ جائیں گے مسلح پر کھڑے ہو جائیں گے تاجد پڑھنے اور دن بھر حکومت کے کام کرنے تھوڑا سا وقت بچا ہے میں ان کو لے چلوں تاکہ یہ تھوڑی دیر آرام کر لیں تاجد سے پہلے تو غلام میں چپکے سے کہا میرے المومنین اب تو چلے بہت دیر ہوئی تو میں ٹھہر جاؤں میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھوڑی دیر مجھے ہنستا ہوا دیکھ لگا یہ احساس ہر بچہ میرا بچہ ہے پوری قوم کی ذمہ داری مجھ پر ہے جب تزکیے کے ساتھ اقتدار ملتا ہے تو انسان اتنا بلند بنتا ہے بغیر تزکیے کے اقتدار ملتا ہے انسان پھر اور بنتا ہے تو اس عورت نے خوش ہو کر کے کہا بھائی امیر المومنین تو تمہیں ہونا چاہیے تھا پتہ نہیں کیسے لوگوں نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا بالکل برا نہیں مانے مسکرا کر کہا بہن کل آ جانا تم امیر المومنین کے پاس تمہارے بچوں کا انتظام ہو جائے گا بھائی تم یہ بتاؤ تم کہاں ملو میں بھی وہیں مل جاؤں گا وہ سوچ رہی کہاں میں جاؤں گی امیر المومنین کے پاس یہ کہاں ملے گا اتنا شریک انسان اتنا محسن انسان فرمایا میں بھی وہیں مل جاؤں گا اب جو دوسرے دن وہ عورت آئی امیر المومنین کے پاس اپنے بچوں کا مسئلہ لے کر اس نے دیکھا او ہو یہی تو ہیں امیر المومنین جنہوں نے آ کر کے رات میں میری اور میرے بچوں کی خدمت کی تھی جاتے جاتے جب جانے لگے تو جو کہا بہن بچوں نے کھانا کھا لیا ہے دیکھو برتن میں کھانا بچا ہوا ہے اس کو تم کھا لیں اور پھر آرام کر لینا صبح آ جانا امیر المومنین کے پاس وہی انشاءاللہ شاء میں بھی مل جاؤں گا تب اس کے دل نے گواہی دی واقعی یہ ہے ہمارا امیر ایک ایک ایمان والا فخر کرتا تھا اس پر اتنا عظیم ہے ہمارا امیر سیدنا عثمان ابن عفان نبی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ آیا مدینے اس زمانے میں مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا گلے کی بہت شدید ضرورت تھی ملک شام سے گلا آیا بڑے بڑے تاجر آ گئے حضرت یہ غلہ آپ ہمارے ہاتھ بیچ دیجیے کیا بھاؤ دو گے جیسے جب پیاز کی شارٹیج ہوتی ہے لہسن کی شارٹیج ہوتی ہے تو جس نے اسٹاک کیا ہو اس کو زیادہ بھاؤ ملتا ہے نا لوگ اسی طرح اسٹاک کر کے رکھتے ہیں تو اللہ بالکل نہیں تھا حضرت عمر کا حضرت عثمان کا وہ بلہ آیا تھا بڑا تجارتی قافلہ آیا تھا حضرت عثمان نے پوچھا کیا بھاؤ دو گے انہوں نے کہا کہ حضرت عام دنوں میں تو اتنا بھاؤ نہیں دے سکتے تھے لیکن اس وقت مارکیٹ میں اتنی ڈیمانڈ ہے آپ کا غلہ جتنے کا آیا ہے اس کی ڈبل قیمت لے لیجیے لاکھ روپے کا آپ کما لے دو لاکھ لے لیجیے حضرت عثمان نے فرمایا نہیں یہ قیمت کم ہے مجھے اور زیادہ قیمت چاہیے اب لوگوں نے سوچا کہ بھائی اگر اور زیادہ قیمت دے دیں گے تب بھی ہمارا تو بک ہی جائے گا لوگ ضرورت مند ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت ڈبل کی بجائے تین گنا لے لیجیے ایک لاکھ کما والے تین لاکھ لے لیجیے حضرت عثمان نے فرمایا نہیں یہ قیمت بھی کم ہے کرتے کرتے تقریباً چار یا پانچ گنا تک پہنچے اس کے بعد ان تاجروں نے کہا حضرت اس سے زیادہ تو ہماری ہمت نہیں ہے حضرت عثمان نے کہا نہیں ایک اور تاجر ہے ایک اور خریدار ہے میری اس سے بات ہو گئی ہے وہ مجھے اس سے زیادہ دینے کے لیے آفر کر چکا ہے لوگوں کو تعلق ہوا کہ بھائی ایسا کون سا تاجر ہے ایسا کون سا ویوپاری ہے جس نے اس سے زیادہ کا آپ کو آفر کیا ہوا ہے آخر ان سب نے تھک کر کے کہا کہ بس اس سے زیادہ کی ہماری طاقت نہیں ہے اب اگر کسی نے اس سے زیادہ کا آفر کیا ہوا ہے تو آپ اس کے ہاتھ بھیج دیجیے فرمایا ہاں اس سے زیادہ کا آفر کیا ہوا ہے مجھے پرور عالم نے اس نے کہا ہے اب تم نے جو بھاؤ لگایا ہے نا اس سے دس گنا بھاؤ میں میرا رب مجھ سے یہ غلہ خریدے گا اور اس کے بعد اپنے غلاموں سے اور اپنے ملازموں سے کہا مدینے کے مسلمان دانے دانے کے محتاج پیسے کمائے گا نہیں نہیں عثمان پیسے نہیں کمائے گا جاؤ جا کر اعلان کر دو یہ سارا غلہ مفت تقسیم ہوگا جس کو جتنی ضرورت ہے لے کر جاؤ اور تاجروں سے کہا جاؤ تم لوگ اپنے گھر بیٹھو میں نے اپنے اللہ کے ہاتھ اس سے دس گنا زیادہ قیمت پر یہ غلہ بیچ دیا بغیر تزکیے کے جب مال آتا ہے تو انسان قارون بنتا ہے قارون آج ساری دنیا میں پریشانیاں کیوں ہیں بیونڈی والے پریشان رہتے ہیں کیوں سٹا بازاری ہو رہی ہے دھاگا نہیں ملتا یون نہیں ملتا صحیح بھاؤ میں نہیں ملتا کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے یہ قارونیت کہاں سے آئی ہے عام انسان پریشان ہے پورا پورا پیاز کا اسٹاک گوڈاؤن کے اندر رکھا ہوتا ہے اوپر اوپر بک جاتا ہے ایک دانا باہر نہیں نکل رہا ایک ایک پیاز باہر نہیں نکل رہی پورا اسٹاک بک گیا اور اس کے بعد اس تاجر نے دوسرے کے ہاتھ بھیج دیا دوسرے نے تیسرے کے ہاتھ بھیج دیا ادھر مارکیٹ بالکل خالی ہو گئی بعد لوگوں کے پاس استعمال کرنے کے لیے سامان نہیں رہ گیا اور اوپر اوپر بک رہا ہے لوگ اس پر نفع کما رہے اور اس کے بعد بعد میں جو خریدتا ہے وہ مارکیٹ میں لاتا ہے اور من مانے طریقے سے اس کو بیچتا ہے اور جو اصحاب اقتدار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ اقتدار والے اپنے وقت کے فرعون بنے ہوئے اور وہ دولت مند اپنے وقت کے قارون بنے ہوئے ہیں کیوں لیے کہ دل بگڑے ہوئے بغیر علم آتا ہے تو انسان خدا بنتا ہے اقتدار آتا ہے انسان فرعون بنتا ہے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے دولت آتی ہے انسان قارون بنتا ہے اور تزکیے کے ساتھ علم آتا ہے انسان میں توازو پیدا ہوتی ہے آجزی آتی ہے اقتدار آتا ہے آجزی آتی ہے دولت آتی ہے انسانوں کی محبت آتی ہے انسانوں کی خدمت کا جذبہ آتا ہے اور یہ دنیا رحمتوں اور برکتوں سے بھر جاتی ہے کیا ہے تزکیہ اللہ کی عظمتوں کو پہچاننا اپنی کمزوریوں کو پہچاننا یہ معرفت اللہ کی معرفت اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتی جب تک اپنی معرفت نہ حاصل ہو جب اللہ کی بڑائی نظر آتی ہے تو اپنی کمزوریاں نظر آتی پھر کوئی بڑا بول نہیں بولتا پھر سب کو سمجھ میں آتا ہے بڑائی تو صرف اللہ کے لیے تو چونکہ بڑائی صرف اللہ کے لیے تھی اللہ کو ہی اچھا لگتا ہے سب لوگ اللہ سے مانگے سب لوگ اللہ سے دعا کریں اور مانگے بغیر اللہ دیتے بھی نہیں جو دینی ہوتی جو نعمت اللہ کو دینی ہوتی اللہ کہتے ہیں مانگو یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے مانگو تب دیں گے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عراق سے نکال کر ملک شام پہنچایا اور پھر ملک شام سے مکہ مکرمہ پہنچایا حضرت اسماعیل کو وہاں آباد کرایا اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بحثت کی تیاریاں تھیں لایا گیا تھا حضرت ابراہیم کو عراق سے اٹھا کر اسی لیے تاکہ تیاری تو اللہ کیا طے تھا نا لیکن اللہ کو مانگنا اچھا لگتا ہے اس لیے جب خانے کعبہ بن گیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا مانگو حضرت ابراہیم نے بھی سوچا اب تو ایسی چیز مانگو جو اللہ کے خزانے میں بھی ایک ہی ہے اور ساری نعمتیں تو بہت ساری ہیں اللہ کے خزانے میں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سلطل نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ایک ہی نعمت تھی وہ اللہ کے خزانے میں کیا مانگا اے اللہ یہاں جو قوم آباد ہوگی ان میں ایک ایسا رسول بھیج دیجیے گا جو ان کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تجزیہ کرے انہی کی خاطر تو یہ سب کچھ کرایا گیا تھا پھر انہی کی دعا کیوں کرائی جا رہی ہے اس لیے کہ اللہ کو مانگنا اچھا لگتا ہے ایسا تھوڑی کہ حضرت ابراہیم نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا نہ مانتے تو حضور فیصلہ نہ کرتے نہیں اللہ نے حضرت ابراہیم کو توفیق دی اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے مانگ لینے کے نتیجے میں اب اللہ کے فیصلے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی اب قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا فیض جاری رہے گا اس سب میں حضرت ابراہیم کو بھی حصہ ملتا رہے گا اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم میرے باپ ابراہیم نے جس پیغمبر کی دعا کی تھی وہ میں ہوں تو اللہ کو ماننا اچھا لگتا ہے اللہ کرے یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے اور ہمیں مانگنے کا سلیقہ مل جائے بس جسے مانگنے کا سلیقہ مل گیا من روزی کا دعا فقط روزی کا خیر جس کو مانگنا آ گیا اس کو ہر خیر مل گئی رونا آ جائے مانگنا آ جائے ایک بزرگ تھے اب اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے اپنے اتنے کام ہوتے ہیں وہ کہاں جائیں گے بےچارے کمانے کے لیے ان کے کام تو توکل پر چلتے اب ان کے پاس جو مہمان آتے تھے جو ہے وہ کھلا دیا نہیں ہے تو کسی سے قرض پکا لیا کھلا دیا کہیں سے اللہ نے بھیج دیا تو ادا کر دیا نہیں آیا تو کچھ دن باقی رہ گیا ان بزرگ کے اوپر کافی قرض تھا وہ قرض اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے قرض لے کر گھر بنایا تھا قرض لے کر جائیداد بنائی تھی قرض لے کر اللہ کے بندوں کی خدمت کی تھی اچانک ہو گئے بیمار لوگوں کو لگا کہیں حضرت رخصت ہو گئے تو ہمارا تو پیسہ تو رک جائے گا تو جتنے قرض کے قرض خاص تھے وہ سب آ گئے آ کر بیٹھ گئے اب سب کے اپنے اپنے مطالبے سب کے اپنے اپنے تقاضے ہیں میرا دو ہزار ہے میرا پانچ ہزار ہے میرا دس ہزار ہے میرا بیس ہزار ہے میرا اتنا میرا اتنا حضرت کے بعد دینے کے لیے کچھ بھی نہیں اب سب بیٹھے ہوئے ہیں حضرت کی طبیعت نہ لیٹے ہوئے اچانک آواز آئی کوئی بچہ حلوہ بیچ رہا تھا تو انہوں نے سے کہا بولا بولا اس کو بولا بولا کتنے کا ہے تیرا حلوہ سب وہ تو بڑا خوش ہوا میرا تو دن بھر پھیری کر کے تھوڑا تھوڑا بکتا ہے یا سب ایک ساتھ بک جائے گا میں جلدی سے جا کر کے اما کو پیسے دوں گا وہ بیچارہ کسی بیوا کا بچہ تھا یتیم بچہ تھا اس کی ماں گھر میں حلوہ بناتی تھی دیتی تھی بچہ پھیری کر کے بیچتا تھا دو پیسے ملتے تھے اس نے حساب لگا کر کے بتلایا پورا حلوہ اتنے فرمایا ٹھیک ہے خادموں سے کہا اس کا سارا حلوہ لے کر یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا سب میں تقسیم کر دو سب کو حلوہ کھلاؤ پانی پلاؤ اس لیے قرض بھی تو اسی لیے ہوا تھا ان پر کہ جو بھی آتا تھا اس کو کھلاتے پلاتے تھے حلوہ لے کر تقسیم کر دیا گیا سب کو حلوہ کھلایا پانی پلایا اس بچے کا جو حصہ تھا اس کو بھی کھلایا پانی پلایا ختم ہو گئی بات اب حضرت آرام سے لیٹے خادم میں اپنا کام کر کے پا کے بیٹھ گئے تو اس بچے نے کہا میرا پیسہ بیٹا پیسہ نہ ہے یہ سب لوگ بھی پیسہ لینے آئے ہیں تو بھی بیٹھ جا لائن کو دینے کے لیے نہیں میرے پاس لاکھوں کی ضرورت ہے تو تیرے تجھ کو دینے کے لیے کہاں سے پیدا جو اس نے سنا وہ تو رونے لگا میری اما تو مجھے مارے گی اس نے مجھے حلوہ بنا کر دیا تھا پھیری کر کے بیچنے کے لیے اب جب وہ رونے لگا تو اس کی رلائی سن کر نہ معلوم کتنوں کو ترس آ گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بس تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے اپنے کسی بندے کو بھیجا جو اتنی رقم لے کر آیا حضرت کی خدمت میں جس سے اس حلوہ والے بچے کے پیسے بھی ادا ہو گئے اور جتنے قرض خاتے سب کا قرض ادا ہو گیا سب کو انہوں نے دے دیا اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوئے جو اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں پر اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے لے لے کر مقروض ہوتا ہے اللہ اس کو اس دنیا سے مقروض جانے نہیں دیتے ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین کا ابتدائی دور تھا تو بہرحال ابتدا میں تو ہر جگہ قربانیاں بہت ہوتی ہیں مہمانوں کی آمد ہوتی تھی وسائل و ذرائع کچھ نہیں تھے بے تازہ قرض لیتے تھے قرض لیتے تھے مہمانوں پر خرچ کرتے تھے قرض لیتے تھے مہمان اتنا قرض لیتے تھے اتنا قرض لیتے تھے کہ ان کے سرپرست اور ان کے خسر حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہونے لگی بھائی اتنا قرض لیتے ہیں آخر اس کی ادائیگی کیسے ہوگی یہ سارے بڑے سمجھاتے تھے لیکن بڑوں کا اپنا کام ہے وہ سمجھاتے تھے ان کا اپنا ایک مقام تھا تو حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ان کے پاس پہنچا کہ حضرت نے فرمایا کہ میاں یوسف قرض لینا بند کرو فرمایا چچا جان سے کہہ دینا یوسف قرض لینا بند نہیں کرے گا لیکن ان سے کہہ دو بالکل ڈرے نہیں یوسف دنیا سے مقروض نہیں جائے گا ان شاء اللہ ایسا اطمینان اللہ ادا کرے گا یوسف مقروض نہیں جائے گا انشاءاللہ اور وہی ہوا تو یہ جو ان کے اوپر قرض ہوا تھا اللہ کے اس نیک بندے پر وہ اسی لیے ہوا تھا نا کہ ان کو اپنی جائیداد تھوڑی بنانی تھی ان کو تو اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ میرا یہ بندہ دنیا سے مقروض واپس نہیں جائے گا سب آدھا ہو گیا سب چلے گئے جب سب لے کے چلے گئے تو خادموں نے کہا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں یہ تو سمجھ میں آئی کہ آپ نے اللہ سے دعا کیا اللہ نے کسی کو بھیجا انتظام ہو گیا یہ بچے کو بلا کر کے کیوں رلایا آپ نے فرمایا دیکھو مانگنے والے سب تھے رونے والا کوئی نہیں تھا اور میں دیکھ رہا تھا اللہ کی رحمت کسی رونے والے کے رونے کا انتظار کر رہی ہے کوئی روئے تو اترے میں نے سوچا یہ تو رونے سے رہے یہ جتنے قرض مانگنے آئیں گے تو روئیں گے نہیں کوئی رونے والا ہو تو اللہ کی رحمت اترے جیسے ہی بچے کی آواز کان میں پڑی میں نے سوچا یہ اچھی ترکیب ہے یہ روئے گا بس مجھے تو اس کو رلانا تھا جیسے ہی وہ رویا اللہ کی رحمت اتری آج دنیا میں محنت کرنے والے بہت ہیں رونے والے بہت کم ہو گئے اللہ ہمیں رونے والا بنا دے رونے والے جب رو کر اللہ سے مانتے ایسا بلک بلک کر روتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر وہ معصوموں کے سردار اور ایسا بلک بلک کر روتے تھے کسی نے پوچھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد میں کیا دعائیں مانگتے تھے حضرت عائشہ نے فرمایا حضور ایسا بلک بلک کر رویا کرتے تھے کہ حضور کی دعاؤں کو سمجھنا مشکل ہوتا تھا لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں کہ اتنا کثرت سے حضور مانتے تھے ہمیشہ مانتے تھے کہ مختلف دنوں میں الگ الگ اوقات میں سنتے سنتے سنتے سنتے سنتے وہ جملے میرے سمجھ میں آ گئے اور مجھے یاد ہو گئے اور پھر حضرت عائشہ نے یہ جملے نقل فرمائے اللہ مانع لما اعطیت ولا معطی لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد اور ساتھ میں یہ جملے بھی نقل فرمائے اللهم انی اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت کما اثنيت على نفسك یہ سب غلط غلط اللہ کو مانگنا پسند ہے اللہ کو وہ بندے اچھے لگتے ہیں جو اللہ سے مانگے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مانگنے پر لگا رکھا ہے پتا ہے اللہ کی محبت ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں روئے بغیر عبادتیں نہیں قبول ہوتی مانگے بغیر عبادتیں نہیں قبول ہوتی ہمارے مانگنے میں جو کمی رہ جاتی ہے یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور کرنے کا انتظام کرتے ہیں ایسا انتظام کیا اللہ نے عرش کے ارد گرد اللہ نے جو فرشتے لگا رکھے ہیں عرش اللہ کا کتنا بڑا ہوگا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے آٹھ فرشتے تو وہ ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اس کے علاوہ کتنے ہیں کروڑوں ہیں اربوں ہیں جنہوں نے عرش کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے عرش کتنا بڑا ہے پہلے اس کا اندازہ لگائیں <coughs> ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کیا عرش اور کرسی الگ الگ ہے حضور نے فرمایا ہاں الگ الگ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وسیع کرسی السماوات والارض اسی لفظ کی مناسبت سے تو جس آیت میں یہ لفظ آیا ہے اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں کہ اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے تو ایک صحابی نے پوچھا حضور اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے اور عرش کتنا بڑا ہے حضور نے فرمایا تم نے ریگستان دیکھا ہے ریت کا میدان دیکھا ہو تو اور کون دیکھے گا جب حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں جدہ ایئرپورٹ سے اتر کے مکہ مکرمہ جاتے ہیں کیسے بڑے بڑے ریت کے میدان نظر آتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہیں کیسے بڑے بڑے ریت کے میدان نظر آتے ہیں ہم لوگ تو اتنا ہی سفر کرتے ہیں وہاں عرب کو تو پورا علاقہ ہی ہے حضور نے فرمایا ریت کا کوئی بڑا میدان میدان ہو تک اس اس پار پار سے ریت اور اس میدان میں بیچ میں ایک رنگ ڈال دیا جائے یہ انگلی میں پہننے کا رنگ ایک رنگ ڈال دیا جائے تو اس میدان کے مقابلے میں اس رنگ کی کیا حیثیت ہے جب یہ بات ان کے سمجھ میں آ گئی اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرسی کے مقابلے میں زمین اور آسمان کی یہی پوزیشن ہے جیسے اس ریت کے میدان میں پڑا ہوا نہیں اندازہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہوگی ساتوں زمینیں ساتوں آسمان جس میں ساری کہکشائیں سارا نظام فلکی سب شامل ہو گیا یہ نظام فلکی اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ جتنے حصے کا ہم کو علم ہو گیا ہے اتنا حصہ بھی اتنا بڑا ہے کہ روشنی ایک طرف سے دوسری طرف پہنچنے میں لاکھوں سال لگاتی ہے لاکھوں سال اور روشنی کس رفتار سے چلتی ہے سب کو پتا ہے ہر پڑھے لکھے طالب علموں کو معلوم ہے ایک سیکنڈ میں روشنی تین لاکھ کلو میٹر سفر طے کرتی ہے ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلو میٹر کا سفر طے کرتی ہے روشنی اتنی تیز رفتار روشنی ایک پار سے دوسرے پار تک جانے میں لاکھوں سال لگاتی ہے اتنے بڑے بڑے آسمان اور یہ زمین ان سب کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ریت کے میدان میں پڑا ہوا ایک رنگ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور عرش کے مقابلے میں کرسی کی یہی پوزیشن ہے اتنا بڑا اللہ کا عرش لیکن خوب یاد رکھیں اتنا بڑا عرش بھی اللہ سے بڑا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ عرش میں رہتے ہیں بے وقوف ہے کوئی اسی جگہ رہ سکتا ہے جو جگہ اس سے بڑی ہو ہم جس کمرے میں رہتے ہیں وہ کمرہ ہم سے بڑا ہوگا تبھی ہم رہ سکتے ہیں نا ہم جس بیڈ میں سوتے ہیں وہ بیڈ ہم سے بڑا ہوگا تبھی ہم سو سکتے ہیں نا نعوذ باللہ اگر اللہ عرش میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ عرش بڑا ہو گیا تو اللہ استوا کا مطلب یہ ہے اللہ کا عرش سے خاص تعلق ہے جس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں باقی یہ پوری کائنات اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کو اپنے اندر سما سکے اللہ پوری کائنات سے بڑے ہیں اور اللہ نے خود ارشاد فرمایا وہ ہوا کو میں تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ وہاں ہوتے ہیں کیا حیثیت ہے کائنات کی نہ سمجھ ہے وہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پورے عرش کے چاروں طرف فرشتے لگا رکھے فرمایا پتہ ہے یہ فرشتے کیا کرتے ہیں یہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ جتنے نیک ہیں سب کو معاف کر دیجئے اللہ جتنے توبہ کرنے والے ہیں سب کو معاف کر دیجئے اصل میں سورت الغافر کی جن آیات کی ساتھ جس نے تلاوت کی تھی اس میں یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے لیکن اب اس مضمون پر تو انشاءاللہ اگلی گفتگو اپنی اگلی ملاقات میں گفتگو کریں گے مضمون سے قریب لانے کے لیے اب تک یہ ساری بات ہو رہی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا یہ جو بیچارے محنت کرنے والے ہیں یہ عبادت تو بہت کر رہے ہیں نیک تو بہت ہیں وہ تو بہت ہیں لیکن ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے جتنی دعا کی شرطیں ہیں جتنا رونے دھونے کی شرطیں اس میں کمی ہو رہی ہے نا چلو ان کے ساتھ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے اللہ اس کمی کو وہاں پورا کرا دے لیکن یہ اسی کی کمی پوری ہوگی جو اپنی پوری کوشش کرے گا پھر کمی رہ جائے گی اور جو اپنے کو دعا سے مستغنی سمجھے گا جو مانگنے سے مستغنی سمجھے گا جو یوں سمجھے گا بس ہم نے اپنا فارملٹی ادا کر دی فریضہ پورا کر لیا اس کے بعد ہم جا رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی اور جس کے اندر بڑائی ہوگی اس لیے کہ مانگنے کی بنیاد ہے محتاجگی جو اپنے کو محتاج سمجھتا ہے وہ مانگتا ہے جو اپنے کو مستغنی سمجھتا ہے وہ نہیں مانگتا ہے اگر کوئی شخص اپنے کو اندر سے محتاج نہیں سمجھ رہا کمزور نہیں سمجھ رہا تو اس کا مانگنا بھی دکھاوا ہے اور دھوکے بازی ہے اس پر تو اللہ کی رحمت کیا اترے گی اللہ کی لانت اترے گی اللہ ہم سب کو محتاج کی نصیب فرما دے مخلوق کے آگے محتاج کی ذلت ہے خالق کے آگے محتاج کی عزت ہے اللہ مخلوق کے سامنے کی محتاجگی سے ہماری ہمیشہ حفاظت فرمائے اپنے در کا اللہ ہمیں محتاج بنائے اپنے در کا اللہ ہمیں فقیر بنائے تو مانگنا اللہ کو پسند ہے مانگنا فرشتوں کی صفت ہے اللہ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کو مانگنے کے لیے لگا رکھا ہے بندو تم بھی مانگا کرو اللہ مجھے بھی مانگنے والا بنا دے آپ کو بھی مانگنے والا بنا دے بڑا ہی صرف اللہ کو سجتی ہے ہمیشہ اس کا ہم خیال رکھیں اللہ بڑائی ہمارے دل کے اندر سے نکال دے اللہ کو عاجزی پسند ہے انکساری پسند ہے تبادو پسند ہے جتنی نعمتیں اللہ کی بڑھتی جائیں اتنی ہماری عاجزی بڑھتی جائے دیکھیں ہم درختوں کو دیکھیں اور ان سے سیکھیں جس شاخ پر پھل بڑھتے جاتے ہیں شاخ کی آجزی بڑھتی جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا جس میں پھل زیادہ ہو اس کا سر زیادہ اونچا ہو جس میں پھل زیادہ ہوتے ہیں اس کا سر جھکا ہوتا ہے اس شاخ کے اندر آجزی ہوتی ہے جتنی نعمتیں بڑھیں اتنی اتنا ہمارا شکر بڑھے جتنی نعمتیں بڑھیں اتنی ہماری آجزی بڑھے اتنا ہمارا توازو بڑھے جتنی نعمتیں بڑھیں اتنی ہمارے اندر عبدیت بڑھے یہ چیز ہے جو انسان کو اوپر اٹھانے عجیب بات ہے دیکھو جیسے گیند کا ایک مزاج اس کو جتنی زور سے زمین پر کو اتنا وہ اوپر جاتا ہے نا جتنی طاقت سے زمین پر کو گے اتنا وہ اوپر جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اوپر اٹھانے کا اللہ نے یہی فارمولہ بنایا ہے اللہ جو جتنا زیادہ اللہ کے آگے جھکتا ہے اللہ اسے مخلوق میں اتنا اوپر اٹھتا ہے اور جو جتنا زیادہ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنا دلیل کرتا ہے تو جو بڑا بننا چاہتے ہیں وہ نادان ہیں انہیں بڑا بننا نہیں آتا جو بڑے نہیں بننا چاہتے وہی سمجھدار ہے اللہ انہی کو بڑا بناتے ہیں جو بڑا بننا چاہتا ہے دنیا میں اللہ اسے بڑا نہیں بناتے اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں اللہ اسے بے حیثیت کر دیتے ہیں اللہ اس کو اس مخلوق کی نگاہوں سے گرا دیتے ہیں اور جو بڑا نہیں بننا چاہتا جو چھوٹا بنتا ہے آج بھی اختیار کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں بڑا بنوں اللہ اسے بڑا بناتے ہیں دنیا میں بھی اللہ اسے بڑا بناتے ہیں آخرت میں بھی اللہ اسے بڑا بنائے اللہ بڑا ہی کے جذبات ہمارے اندر سے نکال دے کبر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمیں توازو نصیب فرمائے آجزی نصیب فرمائے دعا والا اللہ تعالی ہمیں بنائے زندگی بھر ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہیں اللہ کے دین کی محنت کرتے رہیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے رہیں اور ہمیشہ یہ اعتراف کرتے رہیں اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا اور یہ اعتراف صرف زبان سے نہ ہو ورنہ نفاق ہو جائے گا یہ اعتراف ہمارے دل میں ہو ہم دل سے اس کا اعتراف کر رہے ہوں اور زبان سے کہہ رہے ہوں جب بندہ انکار کرتا رہتا اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا اللہ کا پیار بڑھتا رہتا ہے کتنا اچھا ہے میرا بندہ کتنا اچھا ہے دیکھو میری دی ہوئی تمام صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہے پھر بھی انکار کر رہا ہے اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا اللہ ہاں میرے بندے سے واقعی کچھ نہیں ہو سکتا لیکن تو مجھے دیکھ مجھ سے کیا ہو سکتا ہے اب میں تجھے اپنی شایا نشان نعمتیں دوں گا اور اپنی شایا نشان جنت عطا کروں گا اللہ مجھے بھی عطا کرے آپ کو بھی عطا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے میرے دوستوں کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے اور یہ اندر کی تبدیلی لانے کے لیے ہی تو ذکر و مراقبے کی محنت کرائی جاتی ہے یہ جو محنت کرائی جاتی ہے نا اسی لیے محنت کرائی جاتی ہے تاکہ اندر تبدیلی آئے جب اندر تبدیلی آ جاتی ہے تو انسان بالکل بدل جاتا ہے اس کی شخصیت بدل جاتی ہے اللہ پہ خوب محنت کرنے کے توفیق آتا اور اس محنت میں بھی ڈر لگتا ہے اگر اپنے کو کسی کے حوالے کیے بغیر محنت ہوگی تو پھر وہی بڑائی آ جائے گی پھر وہی نفس بڑا بن جائے گا اور کمال اس اس نقطے کو ہم سمجھیں نفس جب بڑا بنتا ہے تو حقیقت میں نفس خدا بنتا ہے ہاں۔ یہ ہے نفس کی بڑائی جب کسی کا نفس بڑا بنتا ہے تو وہ صرف بڑا نہیں بنتا وہ خدا بنتا ہے خدا اور جو نفس کی بڑائی مانتا ہے وہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ وہ نفس کو خدا مانتا ہے اور یہ کوئی ایسا نتیجہ نہیں ہے جو چند مقدمات کو جوڑ کر کے کوئی طالب علم میں نکال رہا ہو یہ صاف صاف مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ارشاد فرمایا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے یہ ہے نفس کا خدا بننا ساری محنتیں بیکار ہو جاتی تو ہمارا نفس بڑا نہ بننے پائے اس کی خاطر ضرورت ہوتی ہم کسی کو بڑا مانیں ہم اس سے مشورہ کریں ہم اس سے پوچھیں اپنے حالات اس کو بتلائیں اور جس کو ہم نے بڑا مانا وہ بھی اپنے کو بڑا نہیں کہتا اس نے بھی کسی کو بڑا مانا اس نے بھی کسی کو بڑا مانا اس نے بھی کسی کو بڑا مانا اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مانا اور انہوں نے بھی اپنے کو بڑا نہیں کہا وہ تو اللہ تعالیٰ سے فرماتے اللہ عبد و ابن ابن عمدک اللہ میں آپ کا غلام ہوں میرا باپ آپ کا غلام ہے میری ماں آپ کی باندھی ہے اللہ میں تو خاندانی آپ کا غلام ہوں ناسی بیدک اللہ میری پیشانی آپ کے قبضے میں ہے معذی یا حکم اللہ آپ کا جو فیصلہ ہو وہ میری زندگی میں نافذ ہوتا ہے عدل فی یا اللہ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ سو فیصد انصاف ہوتا ہے تو کوئی اپنے کو بڑا نہیں کرا ہم نے جس کو بڑا مانا وہ اپنی بڑائی کا انکار وہ جس کو بڑا رہے ہے وہ اپنی بڑائی کا انکار کر رہا ہے وہ جس کو بڑا رہے ہے وہ اپنی بڑائی کا انکار کر رہا ہے سب مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رہے ہے وہ اپنی بڑائی کا انکار کر رہے تو پھر بڑائی کس کی بڑائی صرف اللہ کی ہے پھر اللہ تو ہم کو نظر نہیں آتے نا اس لیے ہم کو درمیان میں کوئی واسطہ چاہیے کوئی ذریعہ چاہیے حقیقت میں اس طرح سب کی بڑائیوں کا انکار ہوتا جاتا ہے اور صرف ایک اللہ کی بڑائی کا اقرار ہوتا ہے یہ چین اگر ٹوٹی ہم چاہے جتنے نیک بن جائے فوراً ہمارا نفس اندر بڑا بن کر بیٹھ جائے گا اور جیسی ہمارا نفس بڑا بنا ہم اپنے نفس کے پجاری بنتے چھوٹی سی حقیقت ہے اللہ کرے سمجھ میں آ جائے جس کے سمجھ میں آ جاتی ہے اس کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے جس کے نہیں سمجھ میں آتی اس کو پھر دلائل سے یہ باتیں سمجھا لینا بہت مشکل ہوتا ہے اللہ کرے میرے بھی سمجھ میں آ جائے سب کے سمجھ میں آ جائے پوری دنیا کے سمجھ میں آ جائے پوری انسانیت کے سمجھ میں آ جائے پوری امت کو اللہ تعالیٰ اس کی یہ کوئی ہوئی نعمت اور دولت واپس کر اب میرے دوستوں یہ نعمت جن بڑوں کے ذریعے ہم کو ملی ہے ہمارے ذمہ ان کا حق ہے نا کہ ہم ان کے شکر گزار ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ کو تو مانگنا پسند ہے نا ہم ان کے لیے اللہ سے مانگیں اللہ سے دعا کریں گے اللہ آپ ان کو اپنے شاید نشان اجر عطا فرمائیے آپ ان کے درجات بلند فرمائیے ایسال ثواب یہی ہے کوئی نیکی کر کے اللہ سے درخواست کرنا ہے اللہ اس کا ثواب فنا فنا کو پہنچا دیجیے اس لیے کہ ان کے ہم پر احسانات ہیں ان کی محنتوں سے ہدایت کی یہ نعمت ہمیں ملی ہے اللہ اس کا ثواب فنا فنا کو پہنچا اچھا میرا بندہ اتنا سخی ہو گیا میری عبادت کی مجھے یاد کیا میں نے ثواب دیا تو کہہ رہا ہے فلاں فلاں کو پہنچا دیجیے فرشتوں ان کو بھی پہنچا دو جن کے لیے میرا بندہ مانگ رہا ہے اور اس کے حصے میں بھی لکھ دو اس لیے کہ یہ سخاوت کر رہا ہے میں اس کو محروم نہیں کروں گا تو بزرگوں کو جو ہم اظہار ثواب کرتے ہیں اس میں بھی ہمارا بھلا ہوتا ہے اس میں بھی ہمارا نفع ہوتا ہے اور پھر جب ان کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بھی احسان فراموش تھوڑی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق بات فرمائی میرے پاس درود آتا ہے تو میں بھی پلٹ کر دعائیں کرتا ہوں جن کے پاس پہنچے گا جن کی روحوں کے پاس پہنچے گا وہ احسان خراب تھوڑی وہ پھر اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں گے اور طرف سے گھوم پھر کر ہمارا نفع ہی نفع ہوتا ہے بلا ہی بھلا ہوتا ہے اللہ کرے ہمیں نفع کا یہ سودا کرنا آ جائے اس لیے ہم پہلے اپنے بزرگوں کے لیے اپنے بڑوں کے لیے سارے ثواب کریں گے پھر ان اللہ دعا کریں گے اللہ مسلی علیہ سَ محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم مسلم اللہ سَ دینا اللهم صل على سيدنا حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد Mm-hmm. یا خفی الطف ادرکنی بلطفک الخفی اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل دل مراقبہ کر لیں آنکھیں بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ زبان تالو سے چپکا کر رکھیں زبان سے کچھ نہ کہیں بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں Yeah. فرمائے سبحان ربی العلی العلی الوحاب اللہ محمد آل محمد وسلم ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز کمزور بندے اللہ ہم بہت کمزور ہیں اللہ ہم بہت کمزور ہیں اللہ ہم سو فیصد کمزور ہیں اللہ سر سے لے کر پیر تک عیوب ہی عیوب ہیں اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے اللہ کون سا گناہ ہم سے باقی رہا ہے اللہ مجموع میں بھی گناہ کیے تنہائیوں میں بھی گناہ کیے چھوٹے بھی گناہ ہوئے بڑے بھی گناہ ہوئے اللہ دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیے اللہ جان پوچھ کر بھی گناہ کیے انجانے میں بھی گناہ کیے اللہ اللہ ہم تو اپنے گناہ کر کر کے بھول گئے اللہ آپ تو نہیں بھولتے آپ کو تو سب معلوم ہے اللہ آپ کے پاس واپس آنا ہے اللہ مجھ سے تو دنیا میں نہیں آئے آپ کے پیدا کرنے سے آئے آپ کے بلانے سے واپس جائیں گے اللہ آپ کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینا ہے اللہ ہم تو اپنے سجدوں کا حساب نہیں دے سکتے اللہ ہم اپنے گناہوں کا حساب کیسے دیں گے اللہ ہم تو آپ کو اپنی نمازوں کا حساب نہیں دے سکتے اپنے روزوں کا حساب نہیں دے سکتے اللہ اپنے صدقات کا حساب نہیں دے سکتے اپنے ذکر اور تلاوت کا حساب نہیں دے سکتے اللہ کچھ بھی آپ کے نشان نہیں اللہ ہمارا تو نام عمل گناہوں سے اٹا پڑا ہے اللہ کیسے حساب دیں گے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف کر دیجئے اللہ آپ کو تو معافی مانگنے والے بندے اچھے لگتے اللہ رونے والے بندے اچھے لگتے ہیں آنسو بہانے والے بندے اچھے لگتے ہیں اللہ آج تو جوان خون بھی رو رو کر آپ سے معافی مانگ رہا ہے اللہ فرما دیجیے اللہ ماں پروا دیجیے اللہ بہت فکروں کے زمانے میں ہم پیدا ہوئے اللہ ہم خود سے تو نہیں پیدا ہوئے آپ نے پیدا کیا ہے اس زمانے میں اللہ ہمیں فتنوں سے بچا دیجیے اللہ ہمیں فتنوں سے بچا دیجیے اللہ فتنوں سے بچا دیجیے اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دیجیے ہمارے نفس کو مطمئنہ بنا دیجیے اللہ ہمارے قلوب کا تزبیہ فرما دیجیے اللہ ہم تراری مجرم ہے ہمیں اپنے تمام گناہوں کا اقرار ہے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ آئندہ پاک صاف زندگی نصیب فرمائیے اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے اللہ ہماری نگاہیں بہت میلی ہو گئی ہیں بہت گندی ہو گئی ہے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے اللہ گندی نگاہوں سے تو قیامت کے دن کوئی آپ کا دیدار نہیں کر سکے گا اللہ آپ کا دیدار تو پاک نگاہ والے کر پائیں گے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجیے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دیجیے اللہ گندے دلوں میں تو آپ کی محبت نہیں آتی اللہ اسی لیے تو شیطان نے اتنی محنت کر کے ہمارے دلوں کو گندا بنایا ہے تاکہ اس میں آپ کی محبت نہ آنے پائے آپ کی محربت نہ آنے پائے اللہ ہم آپ کی محبت کے محتاج ہیں آپ کی معرفت کے محتاج ہیں اللہ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے آپ کا بھی دشمن ہے اللہ برما دیجئے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ ہمارے دلوں کی غفلت دور فرمائیے ہمارے انگ انگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ ہم گناہ کر کر کے بہت ذلیل ہو چکے اللہ مزید ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ گناہ گناہوں کی ذلت سے بچا لیجئے طاعات کی عزت نصیب فرمائیے اللہ اگر آپ معاف کر دیں گے شیطان مایوس ہوگا شیطان روئے گا اللہ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے آپ کا بھی دشمن ہے اللہ اجر اللہ دیجئے اس کو اللہ اجر اللہ دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ اگر آپ نے نہ معاف کیا اور اللہ ہم اسی قابل ہیں کہ ہمیں نہ معاف کیا جائے ہمارے گناہ اس سے زیادہ سخت ہیں لیکن اللہ اگر آپ نے نہ معاف کیا شیطان ہم پر ہنسے گا کہے گا دیکھو بڑی امید کے ساتھ گئے تھے معافی مانگنے وہاں بھی معافی نہیں ملی اب بتاؤ کہاں جاؤ گے مجھ سے سے بچ کر اللہ پھر ہم شیطان کیسے بچ سکیں گے اللہ شیطان کو رلا دیجئے اللہ شیطان کو رلا دیجیے اللہ شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ دیجیے اللہ آپ سے حضرت موسا علی سلاد نے حضرت موسا سے ان کے بھائی نے کہا تھا بڑا دشمن بھی اللہ بھیا دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے پرور دکھا رہے ہمارا آپ کا مشترک دشمن دشمن ہے شیطان اللہ اسے ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اللہ اسے ہنسنے کا موقع نہ دیجیے بلا دشمن من الاعداء اللہ کافروں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے مشرقوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اللہ آپ نے معاف نہ کیا تو بتوں کو ہنسنے کا موقع ملے گا ان پرستوں کو ہنسنے کا موقع ملے گا اللہ سب کو مایوس کر دیجیے اللہ ہمیں اللہ ہمیں اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز دیجیے اپنی رحمتوں سے نواز دیجیے اللہ بہت برے ہیں لیکن آپ کے نام لیوا ہے آپ کے نام لیوا ہے اللہ اگر آپ نے ہمیں نہ معاف کیا اللہ آپ نے اگر ہمیں نہ معاف کیا ہمیں سو فیصد یہ یقین ہے آپ کے محبوب کا دل بہت دکھے گا آپ کے محبوب کو بہت تکلیف پہنچے گی انہوں نے ہماری خاطر بہت آنسو بہائے ہیں بہت خون بہایا ہے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں بہت دعائیں کی ہیں اللہ اگر ہماری دعائیں اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے دربار میں شرم میں قبولیت حاصل کرے اللہ ہمارے آقا کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ اپنے محبوب کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ آج تو معاف فرما دیجیے اللہ آج تو معاف کر کے اٹھائیے اللہ پھر ہمیں اچھی زندگی عطا فرمائیے ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے ہر وقت اپنا دھیان نصیب فرمائیے اے اللہ اے اللہ اب تک صلاحیتیں بہت ضائع ہو چکی اللہ صلاحیتوں کو اپنی مرضی میں استعمال کرا لیجیے اپنی یاد میں استعمال کرائیے اپنے دین کی محنت میں استعمال کرائیے اے اللہ تعلیم میں استعمال کرائیے دعوت میں استعمال کرائیے ذکر کی محنت میں استعمال کرائیے اے اللہ مخلوق کی خدمت میں استعمال کرائیے اے اللہ دین کے ہر شعبے میں ہم سے کام لے لیجیے اے اللہ دین کے ہر شعبے کو زندہ کر دیجیے اللہ دین کے خدمت گزاروں کی مدد فرمائیے اللہ اس زمانے میں طرح طرح سے دین کو اور دینداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ حالات بدل دیجیے اللہ اب حالات بدل دیجیے اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے حق کا بول بالا فرمائیے اے اللہ تینوں حرموں کی حفاظت فرمائیے تمام خانقاہیں تمام مدارس تمام مکاتب دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز اپنے راستے میں چلنے پھرنے والی تمام جماعتیں اللہ سب کی مدد فرمائیے اللہ عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیے فرمائیے اللہ ہم سب سے ہدایت کا کام لے لیجئے اللہ کروڑوں بندے آپ کے روزانہ جہنم میں جا رہے ہیں اللہ ہم اپنے کلمے سے اپنی نماز سے مطمئن بیٹھے اللہ اللہ سب کی طرف ہمیں عطا فرما دیجئے سب کا درد ہمیں نصیب فرما دیجئے اللہ انسانوں کو جہنم سے بچا دیجئے اللہ انسان شیطان کے لپیٹے میں آ آ کر جہنم میں جا رہے ہیں اللہ انسانوں کو جہنم سے بچا دیجئے اپنی مخلوق کو جہنم سے بچا دیجئے اور اللہ ہمیں ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجئے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری جو ضرورتیں ہیں ان کو بھی پوری فرما دیجیے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائیے جو مقروض ہے ان کا قرض ادا کرا دیجیے اے اللہ ہمیں سپاس سے آراستہ فرما دیجیے اللہ تمام رضائل سے پاک کر دیجیے تمام خسائل نصیب فرمائیے اے اللہ جو بچے بچیاں شادی کی عمروں کو پہنچ گئے ہیں اللہ ان کے لیے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیجیے اللہ آپس کے جھگڑوں سے اختلافات سے حفاظت فرمائیے فرمائیے اے اللہ اے اللہ فضل فرما دیجیے اے اللہ سب اے اللہ ہمارے گھروں کے جھگڑے دور فرما دیجیے گھروں کے اختلافات دور فرما دیجیے اے اللہ گھروں میں اپنی رحمت نازل فرمائیے محبت کا ماحول بنا دیجیے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے اور چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ محبت اور احترام کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک السال اولاد عطا فرمائیے جو اولاد والے ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیک کار بنائیے متقی پرہیزگار بنائیے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے جائیے ہماری نسلوں سے راضی ہو جائیے اے اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرمائیے قیامت تک ہماری نسلوں کی ہدایت پر استقامت کے فیصلے فرمائیے پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اللہ مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرمائیے مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں یا ان کا ہمارے ذمے کوئی حق ہے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ان کو بھی پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے وصل وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين Thank you.